امام ابو داود رحمہ اللہ نے اسی اسناد سے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو چاہیے کہ کہا کرے رب هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه بك من شر ما ما فيه وشر بعده ہم نے صبح کی اور اللہ رب العالمین کے ملک نے بھی صبح کی اے اللہ میں نے تجھ سے اس دن کی خیر کامیابی مدد نور برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس کے بعد جو ہے تیری پناہ جاتا ہوں اور جب شام ہو تو اسی طرح کہہ لیا کرے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار چوراسی